سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں نفاس والی عورتیں بچہ جنم دینے کے بعد چالیس دن یا چالیس راتیں بیٹھتی تھیں اور ہم اپنے چہروں پر جھائیوں کی وجہ سے ورس بوٹی خوب ملتی تھیں حدیث نمبر نو سو اسی مسند احمد